مغد موقفه محفل صدر اور رونق حضرت کی سید قطب علی شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستان گرامی جناب علم جنڈ لنگر گاؤں قرآن محل شریف اور چشتی ویلی خان جس کے اندر سب سے بڑا کام مسلمانوں ادب کفر بھی مخالفت سکھاؤں گا اور غیرت ادب دی علامت بہت بڑی ہے وہ جناب دے سامنے نیا تعمیر شدہ قرآن محل شریف سارے کول جڑے منسلک ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کے مرید ہوں ظاہر بات ہے پیر کا شہر کا کام اخلاقی تربیت کے نال احکام شرعیہ بھی تعلیم ضروری مسائل شرع پڑھائے سمجھائے جاتے ہیں اپنے حلقہ احباب کے بچیاں تک تک اور سڈے مدارس نہیں نہیں مدارس والا کوئی سلسلہ اور انتظام جو میں عرض اس موقع کے اوپر جبکہ قرآن محل شریف کا ابتدا مقصود تھی ہو گیا دوستوں کا افطار بھی مقصود سی وہ انشاءاللہ ہو جائے گا اس موقع کے اوپر ناچی جناب کے چند معروضات اپنے ناقص علم کے مطابق چند پہلی بات ایک کرنا ہے جو میں بولا گا نا اس کا عنوان سمجھو گستاخی رسول کے متعلق کا ملے گا جناب آج

غلط نظریات بھی پیدا ہو میرا جملے پہ غور کرنا کافروں میں گستاخ رسول نہیں ہوتا سارے کفار گستاخ رسول ہوتے کافروں میں گستاخ رسول نہیں ہوتا سارے کافر گستاخ رسول یہ کہنا کہ جی کافروں میں سفیر فرانس کا یا فلاں علاقے کا سفیر جو ہے یا فلاں ملک کا جو کافر ہے وہ گستاخ رسول ہو گیا ہے یہ فتنہ اور شر ہے مسلمانوں کو باقی کافروں سے دوسرے کافروں سے مطمئن کرنا مقصود ہے اور کہ مسلمانوں کے دلوں میں باقی کافروں کے متعلق غیرت نہ رہے بھائی ہر ہر کافر گستاخ رسول ہوتا ہے سب سے بڑی گستاخی شرک ہے اللہ تعالی کے ساتھ کفر شرک کرنا یہ رسول پاک کی گستاخی سے بھی بڑا جرم اور یہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں آج کچھ جاہل اور کمینے یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے نا یہ بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی گستاخی خیر مہر ہے یہ بہت بڑی لانت ہے اور خود کفر ہے ان خبیصوں کو پتہ نہیں ہے وہ خبیص وہ خالق ہے یہ مخلوق خالق کی عزت بڑی ہوگی یا مخلوق کی وہ عزت دینے والا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح کو کمینہ سمجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت چھوٹی ہے رسول کی رحمت بڑی ہے وہ کافر کا بچہ یہ کیا کہہ رہا ہے وہ خالق کی رحمت ہے اگر رسول اکرم رحمت صلی اللہ ہے اور یقیناً ہے تو ان کو رحمت صلی اللہ عالمین اس نے بنایا ہے اور بنانے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے سمجھ آ گئی اسی طرح جس طرح کہ آج کچھ لوگ رحمت خدا کی رحمت کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور رسول کی رحمت کو بڑا سمجھتے ہیں اور کفر کا ارتکاب کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ رسول کی گستاخی کو بڑا کفر سمجھتے ہیں بڑی جرم بڑا جرم سمجھتے ہیں اور خدا کی گستاخی کو کچھ نہیں سمجھتے اور میرے خیال میں اسی لیے پاکستان میں خدا کی گستاخی کا قانون ہی نہیں ہے ہو سکتا ہے اسی وجہ سے نہ ہاں، آپ کے قانون میں خدا کا نام ہی نہیں ہے کہ خدا کی کوئی عزت ہے اس کو اگر ہاتھ ڈالے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی یہ پورے قانون میں نہیں ہے میں نے بار ہاتھ توجہ کرائی کسی مولوی کسی مولوی کے منہ سے آپ یہ بات سنیں گے نہیں اور پھر اگر کوئی کہے ہماری توجہ ہی نہیں پہلی تو عجیب بات ہے وہ کیسے مسلمان اور مولوی ہیں جن کو خدا کی طرف توجہ نہیں تحقیق نامہ مولانا محمد فضل احمد چشتی سیڑے سیے سیڑھے سیرے جب تک سورج چند رہے گا وہ مسلمان بندہ کیسے ہو سکتا ہے ہاں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی طرف جس کی توجہ نہ ایمان تو اللہ کی عزت سے شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو اس وقت کیا دل میں آتا ہے یہ عزت تو آتی ہے اور کیا اللہ رسول اللہ تعالیٰ کی عزت سب سے پہلے آتی ہے ہاں کوئی ولی ولی نہیں بنتا کوئی مومن مومن نہیں بنتا جب تک اس کے دل میں عزت و احترام اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے نا درجے ہیں بھائی خالق اور مجھے حضرت صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے ہیں تم بھی فرمایا کرتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر فرمایا ہم اس کو پسند نہیں کرتے کیوں کہ خدا کے بعد ہی کوئی نہیں ہے خدا کا نہ کوئی بعد ہے نہ اس کے بعد کوئی ہاں، وہ تو خالق ہے اس کے بعد کس کو کہہ سکتے ہو نہ اس کا کوئی اول نہ اس کے ساتھ نہ بعد اس نے بنایا ہے بس بنی ہوئی مخلوق ہے بعد نہ کہو یہ بہت بڑی معرفت کی بات ہے جو آپ سے ہے لیکن بات سمجھے ذرا اب میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جی ہاں توجہ نہیں وہ ضمن بات توجہ مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر شرک جی۔ بہت سب سے عظیم جرم سب سے بڑی گستاخی ہے اور پھر کہہ رہا تھا کہ یار کافر سارے گستاخ ہیں کفر شرک کرتے ہیں تو گستاخی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی یہ میں اس وجہ سے حدیث پڑھ رہا ہوں اگر کوئی آدمی کہے کہ یار وہ خدا کو نہیں مانتے تو پھر یہ گالی گلوچ خدا کو تھوڑا ہوا اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ خدا کو گالی گلوچ دینا یہ گستاخی ہے اس کے علاوہ گستاخی نہیں ہوتی گالی گلوچ سے ہی گستاخی بنتی ہے تو میں اس کا منہ چھپ بند کرنے کے لیے بخاری مسلم سے حدیث سناتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محبوب میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق مجھے گالیاں دیتی اللہ تو محبوب فرمان اللہ پاک نے فرمایا محبوب میں مخلوق بنائی مخلوق میں گالا دین دی یا اللہ کیویں گالا دیندی دی فرمایا میں بیوی بچے تو پاک آؤں میرے بیوی بچے بنا مینو یہ گل پھر سمجھ سمجھن واسطے سمجھاون واسطے سمجھن واسطے سمجھاون واسطے اس تے غور تعمل دی ضرورت محسوس ہوئی پھر میں نے راز کھلیا بالکل ٹھیک ہے جیڑی عورت غیر شادی شدہ ہو گئی اس دے بیوی بچے آکھو تے انہوں گال کواری نو کواری نو آکھو یہ بچے والی ہے تو بہت بڑی گال کر رہے ہو یہ تے کواری عورت واسطے گال ہے جیدے واسطے بیوی بچے محال نے ناممکن نے اس پاک ذات نو آکھنا بیوی بچے یہ سب وہ شتم تے گال نہیں ہونا تو اس حدیث رسول دے مطابق دا مطلب ہے ہر کافر کیونکہ فرشتیاں نو خدا دے بیوی بچے کہندے نے بیویاں کہندے نے جنات نو قرآن دس رہا بے شک بے شک شریک ٹھہرا نے اللہ تا فرمانا ہے جس لیے کہندے نے اللہ دے بی بی بچے تقاد السماوات یتفطرنا اللہ فرماتا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان کی بات سے پھٹ کر گر پڑے یہ اللہ کا بی بی بچے بناتے ہیں یعنی اتنا انہوں غیرت ہوں دیئے بی بی بچے آکھنا تو ساورے کافرے کہندے نے بکواسا کافرے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہر کافر ہر مشرق گستاخ ہے اس میں کہنا یہ فلانا گستاخ ہو گیا لانتی وہ گستاخ ہو گیا باقی ادب والے ہیں اسی وجہ سے میں یہ عام بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے جو تمہاری فکر کی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ذمی کافر جو معاہدے اور ذمہ کے اسلام کی ذمہ داری میں ان کی حکومت میں رہ رہا ہے اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولتا ہے تو کیا ذمہ اس کا ٹوٹ جائے گا معاہدہ ختم ہو جائے گا امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرماتے ہیں کہ ذمہ نہیں ٹوٹے گا کیوں کہ جو کچھ اس کے پاس پہلے موجود ہے وہ خود ہے کفر شرک تھا اس کے پاس ہم نے اس کا اس کے ساتھ موبائل کیا اس کے ساتھ اس کا ذمہ کفر شرک کو اس کے پاس پہلے تقریب رسول پہلے رسول کو وہ کوڑا کہتے ہیں کافر جتنے ہیں وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے جب رسول نہیں مانتے تو جھوٹا رسول سمجھتے ہیں جھوٹا رسول کہنا سمجھنا یہ خود گستاخی ہے کہ نہیں ہے گستاخی تو امام صاحب فرماتے ہیں شرک کفر ہے تقریب رسول ہے رسول کی طرف نعوذ باللہ جھوٹ کی نسبت ہے یہ سب گستاخیاں جو اس سے بڑی گستاخی ان کے پاس موجود ہے سارا کچھ تو پھر ٹوٹے گا کیوں معلوم ہوا امام اعظم کے اس فرمان کے مطابق سارے کافر مشرق گستاخ رسول ہے بلکہ اس کو اگر وقت ہوتا تو میں ذرا وضاحت کرتا والا میں آیت کیوں اتری اب اداؤ شریف کو دیکھو یہود نصارہ مشرقین رسول اکرم کی گستاخی کرتے اللہ نے فرما والا تسما انہیں تفیرا تم ان موزیوں سے بہت تکلیفیں سنو گے کا کام ہے اللہ دشمن ہے گستاخیاں کرتے ہیں ان میں اب یہ بہت بڑا فتنا اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے کہ ان کو یہ نظریہ دینا جی فلاں کافر گستاخ رسول ہے گستاخیاں کرتا ہے کیا باقی گستاخ نہیں وہ سارے گستاخ ہیں وہ مسلمانوں گستاخ مسلمانوں میں نوز باللہ پیدا ہوتا ہے کیوں یہ سارے ہیں ادب والے اب جو ان سے لانسی بنے گا اس کو گستاخ تکبیر اللہ مسلمانوں میں گستا فلانا سفیر نکال دو فلاں برطانیہ میں گستاخی ہو گئی فلاں جگہ گستاخی ہوگی وہ تمہارا بیڑا غرق وہ ساریاں گستاخیاں کرتے ہیں اور تم سے کرواتے ہیں یہ غلط موضوع ہے گستاخ تم میں پیدا ہوتا ہے وہ سارے ہی گستاخ ہیں یہ جملہ یاد رکھنا میری بات اب ان میں کلمہ پڑھنے والوں میں کون کون گستاخ ہے یہ تلاش کرنا چاہیے دوسری بات یہ سمجھو کافر جو ہے نا تین قسم کے ہوتے ہیں کافر تین قسم کے ہوتے ہیں یہ تقسیم ہے شری احکام کے لحاظ سے ایک ہوتے ہیں ہر کافر کون ہر کافر ہر کافر وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے متعلق لڑتے رہیں اسلام کے خلاف کرتے رہیں وہ عربی کفار ہو چاہے مسلمانوں میں رہ رہے ہوں یا باہر رہ رہے ہوں یہ نہیں ہر اسی وجہ سے امام اہل سنر سے پوچھا گیا کہ یہاں کے کفار سب عربی فرمایا سب عربی کیوں اسلام کے خلاف سازشیں بناتے رہتے ہیں اسلام کے خلاف خود بھی کوششوں میں مصروف ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لگا رہے ہیں دوسرے ہوتے ان کو ہر بھی کافر کہتے ہیں اسلام کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں جنگ دو قسم کی ہوتی ہے اسلحے کی جنگ بھی ہوتی ہے نظریات کی جنگ بھی ہوتی ہے ہاں گرم جنگ اور سرد جنگ دونوں جنگیں کرنے والا ہر بھی کافر ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے مستعمن باہر سے آیا چند دن کے لیے تجارت کے لیے کسی مقصد کے لیے ادھر دنیاوی مقصد اپنا لے کر آیا چند دن کے لیے اس نے رہنا ہے پھر چلے جانا ہے اس کو کہتا ہے مستعمن چند دن کے لیے امان لے کر آئے تیسرا ہوتا ہے ذمہ جو مسلمانوں کی ذمہ داری حکومت کے تحت رہتا ہے وہ فدیہ جزیہ ادا کرتا ہے مسلمان حکومت کو پھر رہتا ہے یہ تین کافر ہوتے ہیں بات نہیں سمجھی جی۔ میرے دوستوں بات سمجھنا جو ہر بھی کافر ہے نا بھی کافر وہ ہمارے ہمارے ہاتھ سے دور ہے ہماری طاقت سبھی تو وہ ہر بھی ہے اب اب اگر ہماری دستگاہ اور ہماری طاقت ہمارے یعنی حکومت اور ہمارے دائرہ قانون میں ہوتا تو وہ حربی نہ ہوتا یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہمارے بس کے بس ہمارے یعنی ساڈے وس دے ہو گیا وہ ہربی ہو گئی وہ ہربی ہے ہی تھا کہ وسو باہر ہے تھا جس لیے وسو باہر ہے وہ ہربی ہے اس قتل کرانا قتل کرنا قتل کرن دے اتے ترغیب دینا میری گل سمجھ خصوصاً ایسے حالات کہ جنا حالات ہربی کافران دی ہی اتنا طاقت ہوئے کہ سڈے گھر چنا دا نظام چلے اور وہی مولوی منن جی انہوں نے متعلق مسلمانے وہی آخر نہیں ہے دین لانا ہے اب تم خود سمجھدار ہو جس ملا کے گھر میں جس مسلے کے گھر میں اس لانتی کا نظام چل رہا ہے اس گستاخ کا تو اس کو مارنے کا سوچنا یہ کیسی عجیب لانت اور بے وقوفی ہے وہ تو اس کے نظام کو نہیں مار سکتا اپنے گھر میں اگر مارنے کے لیے اٹھتا ہے تو تیری ڈھوئی پر اگلے جوتے سیکھتے تو اپنی ڈھوئی جنہیں تو نہیں بچا سکنا تو مارے گا کیوں گل تو سمجھو میرا گھر گھر جو ہوئے جی، جی، میرے میرے میری نہیں دی وہ دشمن دشمن پھر میں میں پاگل ہی گا آکھاں نال لڑنا اپنے نال نہیں لڑ کنجرو دے ہوئے کھڑے نے میں نال نہیں لڑ لڑا اللہ دے جیڑا ہو گیا ذمی وہ سارے گستاخ پہلو دس بیٹھے سارے گستاخ نے جی، جی۔ اس موقع پہ میری گل سمجھنا میں حدیث پڑھنا من فخت بن من منسبا نبی ان من منسبہ نبی ان لو اس کا معنی ہوتا ہے جو رسول کو گالیاں دے اس کو قتل کر دو پہلے نمبر پر تو حدیث موضوع ہے یہ ذہن میں رکھنا دوسرے نمبر پر حدیث میں تو آ رہا ہے جو گالیاں دے اس کو قتل کرو مطالبہ کرنا سفیر کو نکال دو حدیث میں قتل کا آیا مطالبہ رکھنا نکال دو یہ کیا مطلب یہ خود مطالبہ کرنا سراسر حدیث کے خلاف حدیث کا ہے خود پڑھتے یا تو کہا جائے کہ یہ حدیث پڑھنے والا بیچارہ عربی نہیں جانتا اس کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا یا تو یہ کہا جائے لیکن میں ایسا برا سیدھا نہیں رکھ سکتا جانے نہ اتنا یہ صاف لفظ ہے ان کا ترجمہ نہ جانا جائے یہ بڑی مشکل بات ہے اب اب اب اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے مانا سمجھتا ہے مانا سمجھتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ قتل پر مجھے طاقت نہیں کر سکتے نہیں کرتے ہیں تو کرنے والا پھٹے لگ جاتا ہے اب اور اگلی بات اب جن کو کہنا ہے نکالو جی۔ وہ مار نہیں سکتے کیونکہ وہ ان کے بات نہیں سمجھ جن کو کہنا ہے مارو وہ مار نہیں سکتے کیونکہ ان کے ہیں لہذا اب یہی کہو اس کو نکال دو وہ تمہارے مطالبے ہی بتا رہے ہیں کہ تم یہ سارا کام کرنے سے عاجز ہو لہذا لوگوں کو ایسے پاگل فدو نہ بناؤ ارے تکبیر ارے رسال ارے تحقیق ارے حیدری ارے غوثیہ ملک ممتاز حسین قادری حدیث میں آتا ہے منصب نبی فقتلو اگر حدیث مان لی جائے اور ترجمہ نکال دو ہوتا تو ہوتا پتا کیا عربی میں پھر منسبہ نبی آخر جی جی تو جب پھر مطالبہ کرنا میرے خیال میں یہ تو خود گستاخی ہے حدیث پڑھنا حدیث میں ہو قتل کرو جی۔ اور مطالبہ کیا جائے نکال دو یہ تو خود گستاخی ہے حدیث کچھ کہہ رہی ہے مطالبہ کچھ ہو رہا یہ تو حدیث کے ساتھ مذاق ہو رہا بات نہیں سمجھے اردو میں احانت ہے لزوم احانت ہے بات سمجھ آئی کہ نہیں ایک اور بات اب سن اللہ اکبر کبیرہ دوستو ہم اپنے دوستوں کے لیے بولتے ہیں دوسروں کے لیے نہیں بولتے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ اس درجے کی حق اور اسلام کے ساتھ ہٹ درمی اور ضد سے اتر آیا ہے اور کفر گمراہی اتنا مضبوط ہو گئی ہے کہ حق کی طرف کان دھرنا گوارا نہیں دو باتیں میں کرتا ہوں دیکھیں عمران خان ہم میں کہتا ہوتا تھا کہ یہ بھی امت رسول پر وقت آنا تھا گلی ڈنڈا کھیلنے والا بھی اس اس بادشاہی دا سوچے اس بادشاہی علاوے ان ال بٹھایا جائے جیڑی بادشاہی کدی صدیق اکبر یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے جس طرح کا دنیا کا نظام ہے ملکوں کا ان پر ایسے ہی حکمران ہونے چاہیے اس میں کوئی شک جی۔ بے نظیر بنی سی نا تو مینو آخیا جی جی عورت بن گئی ہے میں کہ دے نظام نے دنیا دے خسرا بھی بن جائے تو حق عورت گل کر

سدنا ہی انہوں چاہیے اتنے ہوں تھی آخو جی بابا جی سدو مولانا شاہ یہاں نے سدو مسلمانوں کا اتنے کے کام ہے لیکن پھر بھی اتنے نا معاف کرے اسلام دشمن قوم دشمن ہوے ہوے گا گا پرلے درجے دا جی، جی۔ دا شیطان انج اقبال اقبال ساڈے ساڈے سیاست آ جدو یاد کردا ہے انہیں جی۔ مبارک لفظ دو رکھے نے ایک شیطان ایک ابلیس ایک جگہ ہاں فرماندہ شیاتی نے ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو لفظ بولے سو شیاتی نے ملوکیت اور شیطان تو اتنے کو ڈگری ہے ہے ابلیس بھی جڑا سارے شیطانہ دا پیو ہوں اتے آدھا جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست میں نہیں کہہ رہا اقبال فرما رہے جمہور کے ابلیس ابلیس ابلیس ہیں ارباب ہوں ہوں آگ دیتا ہے تو اتنے ڈگری ڈگری ختم ہو گئی گئی کہ نہ مکی جتھے مک وہ لقب دینا لیکن ایمان نال میں تسمیہ پہ آنا کہ ہر لیڈر اس قوم دا ہوئے ہوئے اقبال تے ابلیس تو سوا یاد نہیں کرتا ہر لیڈر اس قوم دا جس لے مخاطب ہوتا ہے انج لگتا ہے مفکر اسلام یہ ہوئی ہے امام غزالی یہ ہوئی ہے ابو یہ ہوئی ہے عمران خان جس جسے بول رہا ہوں میں ہس رہا ہوں نا وہ میرے پرور دگارا وہ بالکل مفکر اسلام

بڑی بڑی بنا مراد بدھو بےمان قوم قوم ہے ہے قسم خدا دی میں میں ایک جی بے بے بے نہ نہیں کہ ہوندے ہاتھ مرضی لوے ساڈے کول کیوں نہیں میں منافق نے لوٹ دینے باز بازا نال اٹھتے نے ہاں۔ کنجر کنجرا نال رہندے نے جھوٹی ہاں۔ جھوٹیاں نال رہندے نے ہاں۔ سبحان اللہ سور سورا نال رہندے نے جن سکو اے حقیقت قبلا استاد میں علماء مفتی فضل احمد تشتی زندہ باد زندہ باد یہ ناک بے وقوف منافق منافق جن سکو ہن سچی دسیا جی عمران خان نے میں اس دی سچائی تھوڑی ہاں۔ ظاہر کرنا کل وہ گنجیاں نے نے مگر چڑھیا <laughs> ہاں جی نگاہ باقی تھپڑ مارے سارے ہی نیک ہاں، امر توجہ ذرا سچی دسیا جی جس سی سی لاکھ مکان بنا کے ونڈا گا جی، جی۔ سی جی، لاکھ ہزار مکان انہیں ٹا دیتے جی جی ہے سچی دسیا نے جی۔ نے یا بنائے لاکھ ہو ایماندار بن جانے نے کی مفکر اسلام بابے کدی برائی لگی

گل لکھ لانا جڑے سنتے رہتے نے نچتے رہتے لانسی کلما رسول دا پڑے بغیر تھا کچھ تو غیرت کر سورا ہاں؟ ہاں قسم خدا دی کر کے نا او فحشات او کم وہ یار شیخ رشید جیدہ جد شیخ رشید جیسا سجا بازو ہے باقی پیچھے دس ایماندار کنے ہو بھائی شیخ رشید گل مشہور ہے بھائی شادی نہیں پوچھا کیوں نہیں کی دھد لب جائے بج رکھنے بلاول جڑا وہ لگتا خسرے وانگو وہ آدھے نے بولنا چالنا ہوتا وہی وہ پھر نیٹ کے اتنے سٹتے نہیں یہ تھرک پہ کرتا ہوں ویکو اتے بول رہا میں خود کنا نال سنیا میں نے جا کر اقوام متحدہ میں ناموس رسالت کی بات کی میں کہا چھوڑیا شوریا تین کوئی کوئی ٹکریا ٹکریا نہیں نہیں ہاں یہ یہ ٹکرے نے تیرے نال دے کی آخنا تو نامو سر گل آسیا ملونا نو گستاخ رسول کنجری جڑی سی سین تو نہیں بھیجے اپنے ملک تینوں آخر سب شہ ریکارڈ محفوظ یورپ والے آخیا سڈے تلک رکھنا چاہتے ہو باہر بھیج دو عزت یہ آخیا آخیا آخیا کی کی کریے کریے ساری ساری مجبوری مجبوری اسے اسے نے نے سارے وہ تلکا توڑ دین گے کیون جیواں گے اس لیے غلامی آزادی یاد نہیں آئی سر رونے پایا امت رسول ہوئے تیرے اگے تین پتا لگے امت رسول اگے بیٹھی ہوگی بھی بھی آتا آتا ہو بولن دس جس وقت ایدی ایدی حکومت حکومت دی گل آئی آپ روس وال پیا سارے امریکہ برطانیہ یو این نال مخالفت جڑ گئی ہوں کہ غلامی آزادی غلام بننا ہے آزاد بننا ہے

تو میرے باپ نے کہا مبارک ہو ہم تو غلام ملک میں پیدا ہوئے تھے تم آزاد میں پیدا ہوا میں کہ پیو تیرا انو آزاد آکی جانا ہے تو انو غلام آکی جانا ہے دس پیو دے نال گل تیری نہیں لڑدی ہن تینو کدا آکی ہے بچیا تیرا حق بندا ہے او پرانا کام بھل لا

میرے خدا با اقبال انگریزی غلام غلام غلام غلام غلام ابن ابن جی، جی۔ جی، جڑا نا یہ نام مراد نماز پڑھے خدا دا ذکر کرے جو مرضی کر رہا ہوگا نا یہ دا قبلہ کعبہ وہ حاکم ہوندا ہی یہ دا قبلہ کعبہ فرمان روا تے حاکم ہوندا ہے کعبہ نہیں ہوندا غلام جنی نماز پڑھے ذکر کرے سمجھی نام مراد اندروں ڈھڈوں بے ایمان آندا ہے اے جڑے سیاسی شیطان ہوندے نے دے دل وچ شر زبان پہ خیر جیسے کہتے ہیں سیاست کی زبان ہمیشہ پوری ہوتی مکار ہوتی دوستو ہر پاسوں اپنے کن بند کر کے جو تانو بزرگاں دی طرف مذہب دین سچ ملیا ہے ایک سال توجہ رکھو باقی کتے بلے اور خیال نہ کرو کسے تنظیم کسے جماعت کسے سیاسی غیر سیاسی ہر پاسو کن بند کر کے اصا تانو جو دتا ہے یہ دین سلف صالحین دا جڑا ہر پلیتی غلازت تو پاک اللہ اللہ

اپنے نام پاک دی خدمت کردیا کردیا موت دے چار چار